من مرنا منكم منكرا فليغير بيده وان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه وذلك على كل الايمان رواه مسلم حضرت مسعید مجھے رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد کرواتے ہوئے سنا آپ فرما رہے تھے تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ ہاتھ کے ساتھ اسے مٹائے طاقت کے ساتھ مٹائے اور اگر ہاتھ سے مٹانے کی ہمت نہ ہو سے نہ جا سکتا ہوں تو زبان سے اسے ختم کرنے اور تبدیل کرنے کی کوشش کریں اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کم از کم دل سے اسے برا جائیں اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے وان عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له حواريون في أمته وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا اس نبی کے کچھ ساتھی اور اس کے ایم آئی سی اور اس کے مددگار ہوا کرتے تھے جو اس کی سنت پر عمل کرتے اور اس کے احکام کی تعلیم کرتے ان میں ہاتھ بات این سولوشن سے جب وہ اس کے ساتھی اور اخلاق اور مددگار اور سواری دنیا سے چلے جاتے تو ان کے پیچھے کچھ نالائق لوگ آ جاتے جو یقا مالا فالون وہ نے مالا مرون جن کے کردار کی یہ سوچ ہوتی کہ کرتے کچھ اور کہتے کچھ اور لوگوں کو سمجھاتے سناتے پڑھاتے اور خود اس پر عمل نہ کرتے اور ان کا اپنا کردار اور اپنے اعمال ایسے ہوتے جن کا ان کو ان کے نبی نے حکم نہیں دیا ہوتا سمن جا حد ہی بہو سمن جا بجلی ہی بہو ابن سمن جا ہوں احمد دلشانی ہی بہو امر آپ کو اللہ ہمارے وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو نبی کے جانے کے بعد اور نبی کے سواریاں اور اس کے اصحاب کے جانے کے بعد دین کا نام لیتے ہوئے اپنے کردار کو دین کے ڈھانچے میں نہیں ڈالتے یہ منافقت کا اظہار ہے اور دین سے بے تعلقی اور بے وفائی ہے جو لوگ بھی دین کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والوں کے خلاف دل کے ساتھ جہاد کرے وہ بھی نومن اور جو شخص زبان کے ساتھ جہاد کرے وہ بھی نومن اور جو ہاتھ کے ساتھ ان سے جہاد کرے وہ بھی نومن ویسا ایسا برا ازاد کا ملن ایمان حبت خردل اور جو دل کے ساتھ بھی ان کے خلاف نہ سوچے اور دل میں بھی ان کے لیے نفرت نہ چھپائے وہ سمجھیں کہ اس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں ہے راہ مسلم کی حدیث بھی مسلم شریف میں ہے آسمان سے اترنے والی تمام شریعتیں مرد اور عورت سب کے لیے برابر ہے اللہ رب العزت نے جیسے مردوں کو خطاب کیا ان کو احکام دیے وہی احکام اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواتین کے لیے بھی ہے دیکھنے میں بظاہر پرانے حکیم کے سیگے یا الفاظ یا کتاب اکثر مردوں کے نام ہیں یا مذکر کے سیگے ہیں یہ صرف قرآن حکیم کی بات نہیں ہے بلکہ دنیا بھر کی ساری زبانوں میں عمومی گفتگو مذکر کے سیگوں سے ہوتی ہے اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر مذکر اور مونس دونوں سیگے استعمال کیے جائیں تو بات میں فصل باقی نہیں رہتا گفتگو کا فصل بیان کا فصل اور سلیقہ خوبصورتی اسی میں ہے کہ کوئی ایک طرز گفتگو اختیار کر لی جائے یہ صرف پرانے حکیم کی بات نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کی ساری زبانوں کا یہی اصول ہے کہ عام گفتگو کے لیے مذکر کے سیگے استعمال کیے جاتے ہیں اور بات خواتین سے اور مردوں سے مشترک کرنی ہو تو خواتین کے لیے بھی وہی عوامل ہوتے ہیں جو مردوں کے لیے ہوتے ہیں پرانے کریم نے بھی یہی اسلوب اختیار کیا ہے دوسری وجہ اس کی جو پہلے سے ملتی جلتی ہے کہ محنت کے سیگے خاص طور پر عربی زبان میں ذرا تھوڑے سے شکیل اور بجر محسوس ہوتے ہیں اس کے لیے الگ بعض حروف استعمال ہوتے ہیں جبکہ مفہوم اور معنی اور مقصد مذکر کے سیوں سے بھی واضح ہو جاتا ہے اس لیے پرانے حکیم نے بلاغت کا خیال رکھتے ہوئے مذکر کے سیوں سے ہی کام لیا ہے مثال کے طور پر آپ نے تھوڑا بہت پڑھا ہوگا مارنے کے لیے مرد کو حکم دینا ہو ادرف کہتے ہیں مدد کرنے کا کہنا ہو تو انصر کہتے ہیں نماز پڑھنے کا کہنا ہو تو پلنے کہتے ہیں اور اگر یہی جب تم کسی خاتون کو دینا ہو الگ سے تو اس کے لیے اجلی جی اور دوسرے اور سلمی کہنا پڑے گا ایک حرف کا اضافہ کرنا پڑے گا جبکہ اگر مخاطب مرد اور اور سارے ہیں تو مذکر کے سیگے سے سب کو مفہوم سمجھا جائے گا تو فرق نہیں پڑتا اس لیے سہولت کے لیے روانی کے لیے بلاغت کے لیے کرام کے حسن کے لیے پرانے کریم نے ہر مقام پر اس کا اہتمام نہیں کیا جبکہ مفہوم خون ہے اور اور میں کوئی دقت نہیں پیش آتی تیسری وجہ قرآن حکیم کے مسلوں کو خطاب کرنے کی یہ ہے کہ زندگی کے اکثر و بیشتر امور اور معاملات مردوں سے متعلق ہیں جتنے معاملات اور امور مردوں سے متعلق ہیں یا مردوں کو سر انجام دینے پڑتے ہیں اتنے امور اور معاملات خواتین سے تعلق نہیں رکھتے اس لیے کیونکہ زیادہ تر مسائل زندگی کے شریعت اور دین سے ہٹ کر بھی آپ دیکھیں تو وہ مردوں کے ہیں اس لیے قرآن حکیم کے علوم نے خطاب مردوں سے کیا ہے جبکہ خواتین بھی قرآن حکیم کی اس خطاب میں برابر کی شریک ہے جو احکام مردوں کے لیے ہے وہی احکام خواتین کے لیے ہے بلکہ آپ قرآن حکیم میں دیکھیں گے کہ جگہ جگہ واحد کا سیگا ہے جس سے مقبول سیدہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاف کر کے پوری امت مراد دی گئی ہے جب ایک کے سیگے سے پوری امت مراد دی جا سکتی ہے تو جمع کے سیگے سے مرد اور عورتیں بھی مراد دی جا سکتی ہیں اس لیے اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے پورا پرانے حکیم اور پوری شریعت جیسے مردوں سے مخاطب ہے ویسے ہی عورتوں سے مخاطب ہے تو کسی بھی معاملے میں عورتوں کو مردوں سے الگ کرنا یہ شریعت کے کسی حکم سے عورتوں کو نکالنا الگ سے مردوں کے لیے ناگر وہی اقدام عورتوں کے لیے ناگ یہ پہلی ضروری بات تھی جس کو سمجھنا بہت اہم ہے کہ پوری شریعت اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پوری شریعت مردوں اور عورتوں کے لیے ایک ہی ہے اور جن لفظوں میں مردوں سے خطاب کیا گیا ہے اس سے مراد ایسے مرد ہیں ویسے ہی عورتیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ وضاحت کے لیے بیان کے لیے تاکید کے لیے اور جہاں کہیں ضرورت محسوس ہوتی تھی وہاں اور جو باتیں خاص طور پر عورتوں سے تعلق رکھتی ہیں ان مقامات پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خواتین سے خصوصی خطاب بھی فرمایا ہے تاکہ کسی کو بات کرنے کی گنجائش باقی نہ رہے فرمایا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره ما كان لمؤمن ولا مؤمنة نہ کسی مومن کو اس کا حق ہے نہ کسی مومن عورت کو اس کا حق ہے اللہ اس کے رسول کو فیصلہ کر دے تو پھر اس میں کیڑے نکال لیں یا بات کر لیں یا اسے دل سے تسلیم نہ کرنے کی کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اور ایسے ہی ایک اور مقام پر سنا الخی ساتھ ادل خبی وقت نعمت خبی سی نعم الخی بات مکمل طور پر برادری کی بنیاد پر اب صحیح بات ہے صحیح بھی نہیں اب صحیح بھی نہیں صحیح بات برائے کا ورنہ مایا پورو تین مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ذکر کے ساتھ ہمیں سالے کا ذکر کیا ایک سورا کہاں میں ہے رومیہ میں نے سوال ہاتھی وہ صلاح خاحد المنگ والا حتم جو بھی نیک اور سال عمل کمائے گا ایمان کی حالت میں تو اسے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اعمال اس کے کام نہیں آ سکیں گے یا ان کا کوئی نقصان کیا جائے گا یا اس کو کوئی ظلم کیا جائے گا ایسے شوراندیا نے سمجھا میرے وہ سالیہ سلا کو فرانا یہ بھی رینا لاتے جو شخص بھی ایمان کی حالت میں سال عمل کمائے گا فلاق کو فرانا بھی اس کی محنت ہے کی ناقدری نہیں کی جائے گی وہ نارک قادم ہم سب کے آماد لکھ رہے ہیں اور اسی کی وضاحت سورہ نحل میں ذرا کھول کر کر دی تاکہ کسی کو شبہ باقی نہ رہے نہ من عامر سوال حلم زکر ان اور ان کا وہ من عامر سوال حلم زکر ان اور ان کا وہ مل پن حیات الفیبہ ون رجیہ نہ مجرحم رحمہ کا نویا منو جو شخص بھی صالح عمل کمائے گا وہ مرد ہو یا عورت شک یہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں ہو اسے ہم حیات طیبہ ادا کریں گے دنیا کی بہت اچھی زندگی ادا کریں گے اور جب وہ زندگی گزار کر ہمارے پاس آئے گا اس کو اس کے آغاز کا بہترین بدلا دیں گے تو یہاں جس کا اجلاس دوسری جگہ پر تھا جبکہ سیگے کے اعتبار سے من کا لفظ بہت مروں اور عورتوں دونوں کو شامل ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ذکر اور ان کا کہہ کر اچھی طرح وضاحت کر دی کہ کوئی اس باقی نہ رہے معاشرے کی اصلاح دینی احکام میں سے ایک حکم ہے بلکہ دینی احکام میں سے ایک ایسا حکم ہے جو سر فرست آتا ہے ہماری آج کی گفتگو کا موضوع بھی یہی ہے اصلاح معاشرہ میں خواتین کا کردار یعنی اپنے ماحول کے اندر جو برائیاں جو غلطیاں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں ان کو درست کرنے کے لیے عورتوں کو کیا کرنا چاہیے خواتین کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے یا یوں کہہ لیں کہ معاشرے کی اصلاح بلا شک انبیاء کرام کا سب سے بڑا فرض تھا اور سب سے اہم منصب تھا سب سے اہم ذمہ داری تھی جیسا کہ ابھی آپ نے حدیث سنی حضرت عبداللہ اللہ کی کہ جو بھی کوئی نبی آیا اس کے ساتھی تھے اس کے حوالے تھے جو معاشرے میں شریعت کا نمونہ پیش کرتے تھے عمل کر کے دکھاتے تھے لوگوں کو کہ شریعت پر عمل کس طریقے سے ہونا چاہیے پھر جب وہ دنیا سے چلے جاتے ان کے اصحاب اور ان کے ساتھی اور سواری پھر کچھ ناخلف اور نالائق لوگ پیدا ہو جاتے یعنی معاشرہ بگڑ جاتا ہے معاشرے کے بگاڑ کی پہلی صورت یہ ہوتی کہ لوگ کہتے کچھ اور کرتے کچھ اور اور جس چیز کا شریعت میں ان کو حکم نہیں دیا ہوتا وہ کرتے تو اس صورت حال میں پھر ایک جماعت کھڑی ہوتی جو معاشرے میں پیدا ہونے والی ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتی اس جماعت کی مدد کرنا اس سے تعلق رکھنا اور اس سے تعاون کرنا اور اس کے نقشے قدم پر چلنا جو کام یہ کر رہے ہیں وہ کام کرنا اتنا اہم اتنا ضروری اتنا عظیم شان فریضہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کام کرے وہ مجاہد ہے زبان سے کرے ہاتھ سے کرے اگر نہیں ہو سکتا تو کم از کم دل میں ہی نفرت پالے اگر ایسا نہیں ہے معاشرے میں پیدا ہونے والی خرابیوں کی اصلاح کے لیے کسی کے دل کے اندر بھی کوئی جذبہ نہیں ہے زبان پر بھی اس کا کچھ نہیں ہے ہاتھ سے بھی اس کا کوئی کردار نہیں ہے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں ہے نہ صرف یہ کہ اس کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان نہیں بلکہ قرآن حکیم کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی لانت رکھتی اس لاز بسنے کا بڑا سبب یہ تھا کان کان کہ ان کے ماحول اور معاشرے کے اندر جو بگاڑ اور خرابیاں اور برائیاں پیدا ہو جاتی تھیں ان کو درست کرنے والا ان سے روکنے والا ان کی اصلاح کرنے والا ان کے اندر کوئی باقی نہیں نہیں رہا تھا جس ماحول جس معاشرے کے اندر جس محلے اور جس گلی کے اندر جس خاندان اور جس قبیلے کے اندر پیدا ہونے والی برائیوں کے خلاف کچھ کہنے والا کچھ کرنے والا ان کو روکنے والا کوئی نہ ہو کوئی مرد نہ ہو کوئی عورت نہ ہو وہ پورے کا پورے کا پورا معاشرہ اللہ رب العزت کے ہاں منظور ہوتا ہے اور شاید آپ کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ جہاں اللہ رب العزت کی رنگ بچنے لگ جائے پھر اس معاشرے کی کیا حالت ہوتی ہے یہ ایک الگ اور مستقل اور طویل موضوع ہے میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا لیکن یہ بات آپ کو بھولنی نہیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اسی معاشرے پر اگر لانت گر پڑے تو وہ معاشرہ صرف انسانی معاشرہ نہیں ہوتا بلکہ اتنی بہترین شکل ہو جاتی ہے اس کی کہ بندہ اس کے تصور سے بھی کامتا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور ہمارے معاشرے کو اس سے محفوظ رکھے بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت کا حقدار بنائے رکھے اور اس کا سبق اور اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ ضرور اللہ رب العزت کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں اور معاشرے میں پیدا ہونے والی برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہے تو گویا کہ دینی احکام میں سابقہ شریعتیں ہوں یا ہماری شریعت ہو سرے فرش جو حکم آتا ہے وہ ہے جس کو آدمی زبان میں امر معروف نہیں بن کر کہتے ہیں اور آسان الفاظ میں آپ آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے کہ اصلاح معاشرے میں خواتین کا کردار کہ معاشرے میں جو بگاڑ اور جو خرابیاں اور جو غلطیاں پیدا ہو چکی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے عام طور پر لوگوں کا کیا کردار ہونا چاہیے اور ایک خاتون اور ایک عورت کا اس میں کوئی کردار ہے یا نہیں اگر ہے تو وہ کیا کردار ہے کیا عورت اس سے مستقنا ہے یا عورت پر بھی یہ عائد ہوتا ہے اور اگر عورت پر یہ فرض عائد ہوتا ہے تو فرض کیا ہے اور اسے کس حد تک اسے سر انجام دینا چاہیے یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو جانے کے بعد ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کا فرض ہے تو اسے سمجھنے کی کوشش کریں اگر کوئی وقت ہمارا ضائع ہو گیا ہے اس کو نہ سمجھنے میں تو بلا تاخیر اس کو سمجھ کر اس پر اب غریب میں عمل کر دینا چاہیے اس لیے کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے جو سب کسی کو نیکی کے راستے پر لگاتا ہے اللہ رب العزت جیسے اس نیکی کرنے والے کو نیکی کا ثواب دیتا ہے ویسے ہی اس کو بھی اتنا ہی ادر دیتا ہے جو اس کو نیکی پر لگاتا ہے تو مفت میں بہت سارے لوگوں کے نیک کا چاضر بندے کو ملتا رہے تو یہ بڑی امید کی بات ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے بخش کا سامان بنا دے اس وقت اور اس وسیلے سے تو دوسری بات یہ ہوئی کہ معاشرے میں فرست اصلاح معاشرہ ہے و شریعت میں سر فرست اصلاح معاشرہ ہے اور اصلاح معاشرہ جیسے مردوں کا فرض ہے ویسے ہی عورتوں کا فرض ہے دونوں ہی اس میں برابر ہے اب اس کی دلیل چاہیے تو دلیل اس کی پرانے حکیم کی وہ آیت ہے یہاں ایک بات ضمنی طور پر یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارے لوگ مرد ہوں یا عورتیں ہمارا تکیہ کلام ہے کہ اسلامی نظام داخل ہونا چاہیے اسلامی نظام داخل ہوگا تو معاملات درست ہوں گے وہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا معاشرے کی اصلاح کرنا حکومت کے سب کی ذمہ داری ہے یہ بات درست ہے لیکن یہ بہانہ ہمارے اس کام نہیں آ سکتا کہ ہم چھوٹ جائیں اس عظیم شان کام کرنے سے اگر حکومت نہیں کرتی تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے قرآن کریم پڑے اللہ جی نے علمت کرنا فلام استرا کا وا بالمعروف الزکات کا عن المنکر جن لوگوں کو ہم حکومت دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کی بڑی بڑی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں اقام الصلاح کا نماز قائم کرنے کا انتظام کرتے ہیں نماز زکوٰۃ ادا کرنے کا انتظام کرتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں یہ حکومت وقت کے فرائض ہے جو قرآن کریم نے ذکر کی دوسرے مقام پر سورہ توبہ میں فرمایا ورمو میں یوں نہ میں ملا بعض ہم اولیاء و بعض یا مزید بن معروف ہے ان حرم علمون کا ویقیمون اصلاح تا ویقیمون اصلاح تا ویقیمون اللہ ورسولہ اولائی کا خیر حمد اللہ ان اللہ عزیز الحکیم مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں ہوں ایک دوسرے کے دوست ہیں یعنی مومن مرد مومن مردوں کے دوست ہیں اور مومن عورتیں مومن عورتوں کی دوست ہیں یہاں یہ بات چیت ذہن میں رکھیں کچھ بگڑے ہوئے لوگ قرآن حکیم کی اس آیت کو غلط طور پر استعمال کر کے یہ باور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے باہم تعلقات درست ہیں یہ بات غلط ہے قرآن کریم کے اسلوب کے منافی ہے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا کہ یہودوں نے سارا کالو ہودن اور سارا کہ یہودی بنو دیا لکھارا بنو تو جنت میں جاؤ گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں بنو تو جنت میں جاؤ گے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کا خیال ہے کہ یہودی بنو گے تو جنت میں جاؤ گے نسارا کا مطلب ہے مقصد ہے اور ان کا خیال ہے کہ نسارا بنو گے تو جنت میں جاؤ گے یہ قرآن کریم کا یہی اسلوب ہے اس لیے یہاں بھی اس کا یہی معنی ہے ولگو مینا ولگو مینار بعض اولیاء اور بعض مومن مرد مومن مردوں کے دوست ہیں مومن عورتیں مومن عورتوں کی دوست ہیں یا مرون نبی اللہ روف ان کی بڑی بڑی خسرتیں بڑی بڑی خوبیاں اور بڑے بڑے فرائض اور بڑی بڑی ذمہ داریاں کیا ہیں یا مرون بالمعروف نیکی کا حکم دیتے ہیں وین ہونا المنکر کر برائی سے روکتے ہیں وہ یقین صلاح نماز قائم کرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی فضل برداری کرتے ہیں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں توقع کو کی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العزت ان پر اپنا رحم فرمائے گا اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے واحد اللہ ورگو مینار جنات ان تجویز ان کا تحال انہار غالدین فیہا ومساکن طیبتا فی جنات حضر ورزوان من اللہ اکبر غالق هو الفوض العظیم وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات حوصلہ افزائی کے لیے بات کی وضاحت کے لیے جیسا کہ میں پہلے عرض کر رہا تھا یہاں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے اور مومن عورتوں کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے جیسے نیک کام کرنے پر مردوں کو اس بات کی توقع ہے کہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی ویسے ہی نیک کام کرنے پر عورتوں کو بھی اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ان کے لیے بھی خاص طور پر اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہوگی اور دونوں کے لیے خوشخبری ہے ورضوان امین اللہ اکبر دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظیم شان رضامندی حاصل ہونے والی ہے اور اصل مقصود اور سب سے بڑی ہے رب العزت ابل جلال کی رضامندی ہے اس کے حصول کے لیے بندے کو محنت اور کوشش کرنی چاہیے اس لیے جیسے معاشرے کی اصلاح مردوں کی ذمہ داری ہے ویسے ہی عورتوں کی ذمہ داری ہے جیسے معاشرے کی اصلاح حکومت وقت کی ذمہ داری ہے ویسے ہی احمد المومنین اور احمد المسلمین اور وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑا ہوا ہے ان کی ذمہ داری ہے فرق ضرور ہے لیکن یہ فرق صرف مردوں اور عورتوں کا ہی نہیں ہے مردوں مردوں کا بھی ذکر ہے جیسا کہ حدیث میں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہاتھ سے برائی روک سکتے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ ہاتھ سے برائی روکیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے برائی روک سکتے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ زبان سے برائی روکیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دونوں کام نہیں کر سکتے صرف دل میں نفرت پال سکتے ہیں اور طریقے طریقے سے اپنی نفرت کا اظہار کر کے برائی روک سکتے ہیں ان کے لیے اتنا ہی فرض ہے یہ مردوں اور عورتوں میں جیسے فرق ہے ویسے ہی مردوں مردوں میں فرق ہے اور عورتوں عورتوں میں بھی فرق ہے جتنی کسی کے پاس صلاحیت ہے جتنا کسی کا دائرہ کار ہے اتنے ہی اس کے فرائض ہیں مردوں کا دائرہ کار کیونکہ زیادہ ہے ان کے فرائض زیادہ ہے ان میں سے علماء کا دائرہ کار بہت زیادہ ہے ان کے فرائض بہت زیادہ ہے حکومت وقت میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کا دائرہ کار بہت ہی زیادہ ہوتا ہے ان کے فرائض بھی اسی طرح بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جو لوگ عالم نہیں ہیں ان کا دائرہ کار کم ہوتا ہے ان کا فرض بھی کم ہوتا ہے اور آخری بات جو نظیر خان سرمایہ کلو گمرا ہے کلو کون رہیت ہی کوئی ایسا نہیں ہے مسلمان جو ذمہ دار نہ ہو دعوت کے کام کا معاشرے کی اصلاح کے کام کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو ذمہ دار نہ ہو کم از کم ایک آدمی اپنے گھر کے اندر ضرور حکمران ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو اپنی ذات پر اس کی حکمرانی ضرورت ہے ویسے ہی خاتون جو ہے اس کی اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کی اصلاح کا دائرہ کار جہاں تک ہے وہاں تک وہ اصلاح کرنے کی کوشش کرے اور کچھ بھی نہیں ہے تو دنیا بھر کے مرد بگڑ جائے تو اولاد کی تربیت تو اور ٹھیک ہی ذمہ داری ہے ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ جن کے باپ نمازیں نہیں پڑھتے بچے ان کے نماز پڑھتے ہیں سے میں پتا چلتا ہے کہ ماں کا اثر ہے وہ جگہ کے نماز کے لیے بھیج دیتی ہے واضح ہے کہ خان پر تو اس کی حکومت نہیں کرتی لیکن بچوں کو اس کی حکومت کرتی ہے بچوں کو نمازی بنا دیتی ہے اس لیے جیسے مردوں مردوں میں فرق ہے ایسے ہی مردوں عورتوں میں فرق ہے عورتوں عورتوں میں فرق ہے جب جہاں تک کسی کی آواز جا سکتی ہے جہاں تک کسی کے اندر قوت اور طاقت ہے جہاں تک کوئی کر سکتا ہے اسی حد تک اسے اصلاح معاشرہ کرنی چاہیے اور جو شخص معاشرے کی اصلاح کے لیے کچھ نہیں کرتا اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے دل میں رسی برابر ایمان نہیں ہے اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک دنیا کے اندر وہ بدترین وقت نہیں آ جاتا جب کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو ابھی ایسا وقت ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی بات سنتی ہے سگید اپنے سردوں کی باتیں سنتے ہیں اور لوگ محبت کے ساتھ علماء کرام اور علماء عورتوں کی باتیں سنتے ہیں نہ صرف سنتے ہیں بلکہ منتیں اور سماجتیں کرتے ہیں کہ ہمیں سنائے اس صورت حال کے اندر کوئی شخص اگر اصلاح معاشرہ کے لیے مت ہو یا اور کوئی اپنا کردار ادا نہیں کرتا اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں ہے اللہ رب العزت ہمیں اس بہترین لمحے سے محفوظ رکھے اور ہمیں اصلاح معاشرہ میں ایک بہترین کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے تو اس کے بعد پھر باقاعدہ نکات نوٹ کریں اور پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیں یہ جو ہے پڑھی گئی اس کے اعتبار سے یہ اس کی روح سے ایک عام خاتون کا ذمہ کیا کیا ہے اسے کیا کرنا چاہیے پہلے تو اسے نماز قائم کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے جیسے خود نماز قائم کرنی ہے ویسے جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے جہاں تک ہو سکتا ہے اس کو نماز قائم کروانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے سر یہ سامنے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مرض پر رحم فرمائے جسم اس کا نماز کرتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی نگاتا ہے اگر نہ جاگے تو اس کو پانی کے چھینٹے مارتا ہے اللہ تعالیٰ اس خاتون کا رحم فرمایا جس میں اس کا انداز کرتی ہے اور اپنے خاون کو اگر نہ اٹھا ہو جگاتی ہے اور اگر وہ نہیں اٹھتا تو اس کو پانی کے چھینٹے مار کے اس کو جگاتی ہے تو نماز قائم کرنا اور نماز قائم کروانا یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلا کردار ہے کسی مرد کا اور کسی بھی خاتون کا اور یہ بات تو آپ کو امید ہے مسلمان گھرانوں کی بچیاں اور بیٹیاں ہونے کے حوالے سے اچھی طرح معلوم ہوگی کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے نماز سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے اس لیے کہ اللہ نے وعدہ سنایا ہے ان نقصانات کر کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے بے حیائی انسان کا ذاتی کردار ہوتا ہے اور برائی معاشرے کے اندر بندے کا کردار ہوتا ہے اور اگر انسان کا ذاتی کردار بھی درست ہو جائے اور معاشرے کے اندر جو بندے کا کردار ہے لوگوں کے ساتھ لین دین اور چارج چلن ہے وہ بھی درست ہو جائے تو پھر کوئی شہ ایسی نہیں ہوتی معاشرے کی جو سیدھی اور درست ہو جائے تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلا کام نماز قائم کرنا اور نماز قائم کروانا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے دین کی ان دونوں آیتوں میں کیا جن میں ایک میں حکومت وقت کو ختم کیا اور دوسرے میں عام مسلمانوں اور عام موموں کو خطاب کیا اور دوسرا کام اس کا ہے معاشرے کا زکات ادا کرنا ہوتا ہے زکوٰۃ ایک تو فرض زکات ہے جو ایک مخصوص نصاب پر مخصوص صدقہ ہے لیکن اس آیت میں مراد عام صدقہ ہے زکات سے مراد عام صدقہ بھی ہوتا ہے اس لیے کہ ابھی ذکر آئے گا محکم المین رضی اللہ تعالیٰ وہ اللہ رب نے حکم دیا ہے ان کے پاس زکات دینے کے لیے کیا تھا اس کے بعد بھی ان کو حکم دیا ہے اس سے مراد عام صدقہ ہے جو کسی کے پلے ہو جو کچھ دے سکتا ہو تو معاشرے کی اصلاح کے لیے دوسرا اہم ترین کام بلکہ کارنامہ زکات ادا کرنا سب کرنا اور دوسروں سے سب کروانے کی کوشش کرنا یا دوسروں کو ترغیب دلانا کہ وہ بھی سب دے اس سے بھی معاشرے کی بڑی اصلاح ہوتی ہے ہو سکتا ہے آپ کے سو پچاس روپئے سے کوئی آدمی چوری سے رک جائے کوئی آدمی کسی ایسے کام سے رک جائے جس جو جس میں وہ مال کے ذریعے برائی کرتا ہے اور تیسرا اہم ترین کام وہ تو ہے ہی خالص یہ کہ جب بھی کوئی برائی دیکھو اس برائی کو روکنے کی کوشش کرو اور جب بھی کسی کو موقع ملے نیکی کا حکم دینے کا تو اس میں وہ کتا ہی نہ کرے جب بھی کسی کو موقع ملے کسی کو نیکی کا حکم دینے کا تو کتا ہی نہ کرے مثلاً آپ کے گھر کو مہمان آ گیا ہے اس نماز کی طرف سوچو نہیں دے رہا تو آپ اپنے ساتھ اس کو بھی نماز لگا دیں کسی کے گھر آپ مہمان گئے ہیں تو آپ کو موقع مل گیا ہے ان کو نماز پڑھوانے کا ہو سکتا ہے آپ کی دو چار دن کی نماز سے ان کو بھی نماز کی لذت محسوس ہو اور وہ بھی نماز پر مستقل طور پر لگ جائے اور آج ہو جائے کوئی آپ کے گھر آ گیا ہے تو اس کو ایک دور دو پڑھا دیں ہو سکتا ہے آپ کے دو چار دن اس کو پڑھانے سے وہ مستقل طور پر پڑھانے کے لیے پڑھنے لگ جائے تو اصلاح ہے معاشرہ کا تیسرا اہم ترین کام نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے نماز زکات نیکی کا حکم برائی سے روکنا یہ چار کام یا نیکی کا حکم اور برائی کے کام کو اکٹھا کر لیں برائی کے کام سے روکنے کو اکٹھا کر لیں تو یہ تین کام اس میں سورج زمانہ آئے تھے تمام مومنوں اور تمام عورتوں کے ذمے لگائے ہیں ولبو ولبو بنات بعض یا بات یا مزہ بل کرا آخری ہماری امت میں امت اسلامیہ میں امت محمدیہ صلاحت وسلام نے اللہ رب العزت نے بہت ساری خواتین کو عزتیں رکھی ہیں اور ان کو مقامی سے نوازا ہے صاحب کا میں بھی ایسا ہوتا ہے بلکہ یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں پڑھ کے دیکھیں سورہ انبیاء سورہ انبیاء نے اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے جدید قدر انبیاء اکرام کا ذکر کیا نبی اسلام کا ذکر بھی ہوا پور السلام کا ذکر بھی ہوا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ہوا یونس علیہ السلام السلام کا ذکر بھی ہوا اور علیہ السلام کا ذکر بھی ہوا ہے اور ان کے بڑے بڑے شدید ترین اور مشکل ترین امتحانات کا ذکر ہوا ہے بھاگت کی جی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو دنیا بھر کے لیے اس کو اس کے بیٹے کو نشان بنا دیا اور عزت کا نشان بنا دیا آگے سنا انہاری حکومت امت امت واحد لوگوں لو ہو ابراہیم ہو علیہ السلام ہو یونس علیہ السلام ہو عیسر ابراہیم علیہ السلام ہو مریم علیہ السلام ہو سب کے سب ایک جماعت ہے اور یہ جماعت کٹھی کا ہوتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر جو لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں یہ سارے کے سارے اس کے رکن ہیں آپ کی کسی گروہ اور کسی جماعت کے رکن ہیں ان نہ امت کو امت واحد اور ان کا نشان کیا ہے اور رب اللہ تمہارا رب ہوں میری عبادت کروں اور عبادت کا سب سے عظیم شان طریقہ معاشرے کے اندر بہترین کردار پیش کرنا اور بہترین کردار پیدا کرنے کی کوشش کرنا سب انبیاء کرام نے یہ کام کیا اور میں ہمارے السلام نے بھی یہ کام کیا ہماری امت میں سات امتوں کی طرح اللہ رب العزت نے بہت ساری دلیل قدر خواتین پیدا فرمائی جن کا کردار مثالی ہے اور جن کو دیکھ کر عورتیں کیا مرد بھی روشنی حاصل کر سکتے ہیں بڑے بڑے مشکل امتحان دیے انہوں نے اور بڑے بڑے مشکل ترین امتحانات میں قابل قدمی کا مظاہرہ کیا علم کی خدمت کی دین کی خدمت کی اور نبی علیہ صاحب سلام کے ہماری ہونے کا بہترین ثبوت فراہم کیا ان خواتین میں سرے فرست وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی سید المبین الآخرین امام الانبیاء البیا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی رشتہ داری کے لیے اور آپ کے رشتہ ازدواج کے لیے منتخب فرمایا سب سے عظیم شان خواتین ہوا اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو اور انہوں نے دین شریعت کی خدمت نبی کی خدمت نبی کے دین کی نشو و ساتھ اور نبی کے دین کے پھیلاؤ کے لیے اتنا اچھا کردار ادا کیا اتنا خوبصورت ادا کردار ادا کیا جس کی مثال پہلی امتوں میں اس حد تک نہیں ملتی جتنی عظیم شان مثال ان خواتین کی جا کرتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا اور یہ سب کا سب انتخاب اللہ رب العزت کی طرف سے تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر شادی کے موقع پر خاتون کا انتخاب کرتے ہوئے اسی بات کا خیال رکھا ہے کہ اس کے ذریعے دین کی خدمت اسلام کی خدمت امت کی خدمت اور دین کے پھیلاؤ کے لیے کتنا کام لیا جا سکتا ہے جتنی کوئی خاتون زیادہ اسلام کی خدمت کرنے والی تھی اتنا ہی اس کو امام الانبیاء کا قرب زیادہ حاصل تھا بالکل مردوں کی طرح اس میں بھی آپ کی ذاتی پسند اور ذات پسند نہیں ہے جس کسی نے اسلام کی زیادہ خدمت کی وہ نبی اسلام کے زیادہ قریب ہے جس نے اسلام کی تھوڑی خدمت کی وہ تھوڑا قریب ہے سب سے زیادہ خدمت اسلام کی اس امت میں سیدنا روزوں کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہونے کی اس لیے امام الانبیاء کے سب سے زیادہ قریب آپ ہیں اور خواتین میں سے اسلام کی سب سے زیادہ خدمت حضرت کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس لیے امام الانبیاء کے سب سے زیادہ قریب وہ تھی اور امت پر اس کے احسانات بھی سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے دین شریعت کے احکام دینے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کو منتخب فرمایا اور ان کو مخاطب کیا ان کو ان سب کو سمجھایا ان کو سمجھانا کا مقصد ان کو سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے ذریعے ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا میں خود ہوں اللہ حد اللہ السلط رب الفلق قدآبی رب اللہ کہہ دیجیے محمد کہہ دیجیے محمد کہہ دیجیے محمد کیا نبی صاحب نے اکیلے نے کہنا ہے صدیاں جیت گئی ہے ہم بھی کہہ رہے ہیں لیکن خطاب اولی خطاب جو ہے وہ سید حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جتنا کوئی دین کا کام زیادہ اہم ہوتا ہے اتنا ہی اس کا خطاب اہم شخصیت کے ساتھ کیا جاتا ہے اسی لیے سابقہ ادھیان جو ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو منتخب کیا بڑے برگزیدہ بہت اہم انبیاء کرام تھے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور پسندیدہ لوگ تھے لیکن ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پورا دین دنیا کو نہیں دیا اور جتنا بھی نبی اہم تھا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مقرر تھا اس کی شان اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ تھی اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے زیادہ دین پھیلایا اور زیادہ دین دنیا کو دیا اور جب سارے کا سارا دین مکمل کر کے دنیا کو دینے کا ارادہ کیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے سید کا انتخاب فرمایا جتنا دین جتنی شریعت جتنے احکام جس قدر طریقہ اور طریقہ زندگی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتارا اتنا پہلے کسی نبی کے ذریعے نہیں اتارا گویا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو مخاطب کرتا ہے اس مخاطب کی اصل شان اور اس کی عظمت کو دیکھ کر احکام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے بخاری شریف میں آتا ہے نبی صاحب صاحب نے شان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام کو موجود اور ہر نبی کو ویسا ہی معاوضہ دیا جتنا اللہ تعالیٰ کو اس کی امت کو بڑا بنانا مقصود تھا اور جب میری باری آئی تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معاوضہ عطا فرمایا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی وہی ہے یعنی قرآن حکیم اردو اللہ قیامہ مجھے توقع ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروی کرنے والے میرے ہوں گے اس لیے کہ میرا معاوضہ سب سے بڑا ہے بالکل اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم تک پہنچے جتنا حدیث کو روایت کرنے والا صحابی زیادہ عزت و عظمت اور زیادہ وقار والا ہوگا زیادہ فضیلت والا ہوگا اتنی ہی اس حدیث کے اندر بیان کیے گئے حکم کی اہمیت اور فضیلت زیادہ اور ایسے ہی پرانے حکیم میں اللہ رب العزت نے جو احکام دیے ہیں ان احکام میں جو لوگ مخاطب کیے گئے ہیں ان کی شان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے خواتین کے فرائض ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو مخاطب فرمایا جن کو شریعت میں کہتے ہیں تمام مومنوں کی مائیں ہیں علیہ صاحب السلام کی ازواج متحرات ہیں خواتین میں سے اس امت میں سب سے زیادہ ترجیدہ اور پسندیدہ گروہ ہے اللہ رب العزت نے ان کو خطاب فرما کے گویا کہ پوری امت کو سمجھایا ہے کہ پوری امت کی خواتین اگر کوئی بہترین کردار اپنانا چاہتی ہے اور بہترین کردار پھیلانا چاہتی ہے ان کے لیے سب سے شاندار نمونہ اما المومنین ہے ان کو دیکھے جو کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور ان کو حکم دیا ہے اس کے مطابق چلے ان شاء اللہ عزیز جس طرح اما المومنین کو مقام حاصل ہوا ہے اسی طرح باقی خواتین کو بھی حاصل ہوگا بائیس میں سالے کی پہلی آئے تھے اس کے لیے بہت ہی بہترین نمونہ ہے فلاح من کن نبی اللہ و رسول ہی و تعمل صالح اللہ علیہ وسلم مرتین اے نبی کی بیویوں و من یقنت من کن اللہ و رسول ہی جو بھی تم میں سے اللہ اس کے رسول کے لیے ادب احترام کرے گا اعتراض کرے گا و صالح اور صالح عمل کرے گا نو تحاج رہا مرتین اس خاتون کو ہم دگنا اجر دیں گے بعد میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امہات عرم کے علاوہ کوئی یہ کام کرے گا ایک ان کے لیے ہے اسکن کریمہ ان کے لیے ہم نے رزق کریم تیار کیا ہوا ہے رزق کریم سے مراد جنت کا رزق ہوتا ہے یا لسان نبی کا حجم من النساء تقری سن اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم تقوا اختیار کرو تھوڑا تخوا نبی لوچ دار آواز میں کسی کے ساتھ ہے گفتگو نہ کرو یعنی ایسی ایسا لہجہ اختیار نہ کرو جس لہجے سے تمہارے دل کی بیماری کا اظہار ہوتا ہو بلکہ ایسے لہجے میں گفتگو کرو کہ سننے والے کو سمجھ آ جائے کہ اس خاتون کا دل اور دماغ مکمل طور پر صاف ہے مجبوری کی حالت میں میرے ساتھ بات کر رہی ہے اگر مجبوری نہ ہو تو کسی بھی غیر محرم کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے فیصلہ دی قلبی ہی مرد اگر ایسا طریقہ طریقہ گفتگو کا عام آدمی کے ساتھ اختیار کرو گے جس میں آپ کا اس کی طرف میدان محسوس ہوگا تو جن کے دنوں میں گناہ کی بیماری ہے نفاذ کی بیماری ہے شبہ اور شہوت کی بیماری ہے وہ سما کرے گا کہ مزید گفتگو کرے وقل نہ قونمع معروف طریقے اور طریقے کے ساتھ بڑی بات کیا کرو وکر نفی بننا بلا تبرج قبر رجن جاہ سند سیک کر گھروں میں رہا کرو بلا جاہلیت جاہریت اگر گھر سے نکلنا ہی پڑے اس طریقے سے نہ نکلا کرو جس طریقے سے جاہریت کے زمانے میں من سبر کر نکلا کرتی تھی باقی نے تھا نماز کا کیا کرو باقی نسخہ کہا تھا زکات ادا کیا کرو واقع اللہ رسول ہوں اللہ کے رسول کی فروغ برداری کیا کرو ان معیری حمان اے نبی کے گھر والوں اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری تمام محل کو چہل صاف کر دے جو بھی اس پر عمل کرے گا پورے کا پورا معاشرہ اللہ رب العزت اس کو میل کی چہل سے صاف کر دے گا ویسا رقم تقریرا تمہیں اچھی طرح پاک کر دے نمائی ان میں ماہی بوائے خزیرہ اور جو کچھ تمہارے گھروں میں اللہ کی طرف سے وہی اتر رہی ہے اللہ کی آیتیں اور حکمت قرآن کریم اور حدیث آ رہی ہے اس کو پڑھا کرو اس کو سلامت کیا کرو یاد کیا کرو اللہ تعالیٰ باریک بین اور خبردار ہے ان آیتوں کے اندر ڈھیر سارے احسان ہیں جن کو سامنے رکھ کر ایک خاتون اصلاح معاشرہ میں بہترین کردار ادا کر سکتی ہے پہلا کام فلا تفران بن قول بات ایسے طریقے سے نہ کرو جس سے محسوس ہوتا ہو کہ آپ لوچدار آواز سے بات کر رہی ہیں کہ سننے والے کے ساتھ آپ طویل گفتگو کرنا چاہتی ہیں آج کے دور میں مثلاً ٹیلی فون ہے اور ڈھیر سارے وسائل ہیں جن کے ذریعے گفتگو کی جاتی ہے خاتون کو چاہیے کہ ایسا لہجہ اختیار کرے کہ سننے والے کو سمجھ آ جائے کہ یہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتی مطلب کی بات نہیں کرنا چاہتی ہے اس سے زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتی تو یہ اسلام میں خاتون کا پہلا کردار یہ ہے کہ گفتگو کرتے ہوئے وہ اس بات کا خیال رکھے کہ ضروری بات کرنی ہے حد سے بڑھ کر ضرور سے بڑھ کر کوئی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور دوسری بات وکر میں بھی اسے کل ممکن حد تک گھروں میں رکھوں یہ بیماری تو بہت پھیل چکی ہے دیندار گرہ ہوں یا غیر دیندار بلا ضرورت اور بہت چھوٹی سی ضرورت کے لیے گھروں سے نکلنے کا جذبہ خواتین میں بہت بڑھ چکا ہے اس جذبے کو ختم کرنا چاہیے اور ختم کرنا چاہیے وکر نہ کی تلنا گھروں میں کر رہنے کی کوشش کرو معاشرے کی اسلام میں اور اس کا دوسرا کردار یہ ہے کہ ممکن حد تک کوشش کرے کہ گھر سے نہ نکلے بڑا تبرج یا تبدھا جل تیسرا کردار یہ ہے کہ اگر نکلنا ہی پڑے تو بند سمر کر بند کھنڈ کر ایسے طریقے سے نہ نکلے جیسے طریقے سے جاہلیت کے زمانے میں خواتین نکلا کرتی تھیں اور ہمارے زمانے کی جاہر خواتین نکلتی ہیں اس طریقے سے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے بلکہ زیب و زینت کو چھپا کر نکلنا چاہیے یہاں یہ بات کہتے ہوئے مجھے کوئی بات نہیں ہے کہ آج ہم نے اور ہماری خواتین نے اللہ رب العزت کے رسول نے جو اوپر کے لیے کپڑا بتایا ہے اور چوتھی بات واقع سولہ نماز قائم کر جیسا کہ پہلے ذکر ہوا وہ تینوں بھی اس میں آ گئی ہے وہ آتی ہے زکات اور زکات بھی ادا کرے خود بھی ادا کریں لوگوں سے بھی زکات ادا کروائیں واقع اللہ رسول ہوں اور چھٹا کردار خاتون کا کی اسلام میں کیا ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر کے دکھائے اور اللہ اس کے سور کی اطاعت کروانے کی کوشش کرے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یونیز اللہ علیہ آپ اس کو یوں سمجھ سکتی ہیں کہ اگر خواتین یہ کردار ادا کریں گی تو اللہ رب العزت تمہارے معاشرے کو پاک کر دے گا اور ہر قسم کی برائی اور رضالت اور ضلالت اور نجازت سے پاک صاف کر دے گا جو معاشرہ نجازت سے پاک ہو جاتا ہے اس معاشرے کی خواتین کو خاص طور پر بہت زیادہ سہولت ہو جاتی ہے آنا جانا کام کرنا سب کچھ آسان ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وقت کون کو یوز نہیں گھروں میں رہ کر کے فارغ رہنا ہے نہیں اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر سب سے اہم ترین کام گھروں میں رہتے ہوئے کیا کردار ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وہی آئی ہوئی ہے نبی شام کی جو حدیثیں ہیں ان کو یاد کریں پڑھیں سمجھے اور ان پر عمل کرے یہ خاص نکات ہے ان آیتوں کے اندر ہر خاتون کو چاہیے کہ ہفتے میں ایک بار ضرور ان آیتوں کو پڑھے اور ان میں سے ایک ایک نقطے کے بارے میں غور کرے کہ میں نے اس ہفتے میں اس نقطے پر کس حد تک عمل کیا ہے اور کس حد تک عمل کروانے کی کوشش کری کی ہے آخر میں آپ سے ایک موٹی سی بات میں کہ صاحب بھاشٹر میں جو کردار ادا کیا جاتا ہے اس کی دو صورتیں ہیں ایک تو معاشرہ ٹھیک کیا جائے اور کم از کم درجہ یہ ہے کہ معاشرے کی خرابی میں بندہ کوئی کردار ادا نہ کرے یہ بھی ہے معاشرہ میں کردار ہے معاشرے کو خراب کرنے میں کوئی کردار ادا نہ کرنا یہ بھی ہے معاشرہ میں بہترین کردار ہے اور یہ کردار جتنا خواتین ادا کر سکتی ہیں اس کوئی ادا نہیں کر سکتا معاشرے کی اصلاح کے لیے بندہ اگر کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم معاشرے کو فساد سے فساد سے بھرنے کے لیے کوئی کردار ادا نہ کرے برائی سے بچا رہے خود رکا رہے اور نمبر دو کسی کو موقع نہ دے کہ وہ آپ کے ذریعے معاشرے میں کوئی برا کردار ادا کر سکے معاشرے کو خراب کر سکے کوئی زبان سے ایسی بات نہ کرے کوئی کردار سے ایسی بات نہ کرے کوئی ایسا عمل نہ کرے جس کے ذریعے کوئی غلط اور فسادی آدمی بہانہ بنا کر معاشرے کو بگاڑ سکے اس لیے بہترین اور آسان ترین کام جو ہے جس کو کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا وہ یہ ہے کہ انسان اگر اصلاح معاشرہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو فساد معاشرہ کے لیے کم از کم کچھ نہ کرے اور کسی کو کچھ نہ کرنے دے کیونکہ خواتین کے مسائل ذکر ہوئے تھے اور محاطر المین کا ذکر ہوا تھا اس سے یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی اور بہت سارے لوگوں کو ہوئی ہے کہ یہ آئے تو محاطر المین کے لیے ہے اس لیے اللہ رب غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اگلی آج میں بڑی وضاحت کے ساتھ جتنی وضاحت پرانے کریم میں کسی اور مقام پر شاید نہ کی ہو بڑی وضاحت نے فرما دیا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والخالقین والخالقات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما تو اس میں ہر قسم کی عورتوں کا اور ہر قسم کے مردوں کا ذکر آ گیا ہے اور پوری وضاحت کے ساتھ آ گیا ہے اب میرے پاس تو وقت نہیں ہے تو مدرسات معلمات کی خدمت میں عرض ہے کہ اپنے نصاب میں ایک دن ان آیتوں کو بھی بچیوں کو پڑھا دیں اور ان کو ان کا تجربہ بھی ان کو سکھا دیں تاکہ وہ ان کو اپنے لیے حرض جان بنائیں اور ان کو اپنے لیے عمل کرنے کے لیے بہترین دستاویز ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں تو آخر میں یہ بات دین میں رکھیں کہ پوری دنیا کے عقل مندوں کو تقریباً اس بات پر اتفاق ہے دنیا میں فساد پیدا کرنے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کو استعمال کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے اور شاید کیا جاتا رہے گا وہ تین تین چیزیں ہیں ان میں سر فرست خاتون ہے عورت ہے زن زر اور زمین عورت اور پیسہ اور زمین یہ تین چیزیں ہیں جن کے ذریعے فساد برپا کیا گیا ہے فساد قائم ہوتا ہے اور فساد بڑھتا ہے ان میں سب سے اہم ہے خاتون ہے خاتون اگر ٹھان لے اور کشت کر لے کہ میں فساد نہیں ہونے دوں گی تو اللہ رب العزت اس کی ضرور مدد فرمائیں گے اور اس کے ذریعے بادشاہ ضرور سمرے گا اور جہاں تک اس کا بس چلتا ہے جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے کم از کم وہاں تک تو وہ بہترین کردار ادا کرے اور اگر خاتون ہی سورج جائے یوں سمجھ لیجیے کہ معاشرے کی اطلاع کا تیسرا حصہ مکمل ہو گیا اللہ تمحا کے نیم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ کہا ہے اس میں اخراج کی توسیع عطا فرمائے اور اسے قبول فرمائے اس پر عمل کرنے کی توسیع عطا فرمائے اسے نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان لوگوں میں سے نہ بنائے جو کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں لوگوں کو کچھ اور بتاتے ہیں خود کچھ اور کرتے ہیں ان سے زیادہ ملرو ان سے زیادہ خبیر اور ان سے زیادہ بدترین کوئی نہیں ہوتا جن کا اپنا کردار اور ہوتا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کچھ اور ہوتا ہے نبی علیہ صاحب اسلام نے ان کو بدترین خلف قرار دیا ہے ان کے خلاف لڑنے کا حکم دیا ہے اللہ تعطرے سے ہمیں ان میں سے نہ بنائے بلکہ ان کے خلاف لڑنے والوں میں سے بنائے تھوڑا توسیع اللہ علیہ وی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ